میں نے مقداد بن نسبت سے کہا انہوں نے آپ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں مبتلا آدمی اپنا عزو مخصوص دھوئے اور وزو کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ سو پچانوے